تیری سورت تیری سیرت تیرا نکچا تیرا جلوہ تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی زمانہ منتظر ہے اب نئی پیرا زبن کا بہت کچھ ہو چکی اجزائے ہستی کی پریشانی زمین کا گوشہ گوشہ نور سے معمور ہو جائے تیرے پر تو سے مل جائے ہر ایک ذرے کو حفیظ بے نوا بھی ہے گدائے کوچے احمد عقیدت کی جدی تیری مروت سے ہو نورانی تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو تیرا در ہو ہو گھر ہو تمنا مختصر سی ہے مگر تم ہی رانی تمنا مختصر سی ہے مگر تمہیر تورانی سلام میں آمنا کی لال اے محبوب سبحانی سلام میں فخر موجود فخر نو انسانی ہری میں محض دعا ہے اور میں ہوں زبان دعا ہے اور میں ہوں کھینچا جاتا ہوں میں بتا کی جانب کوئی خود رہنما ہے اور میں ہوں کوئی خود رہنما ہے اور میں ہوں تواف ہے وقت سحر ہے نہیں دل خوشا ہے اور میں ہوں کہوں کیا دل کی کیفیت کا عالم نگاہیں آشنا ہے اور میں ہوں نگاہ آشنا ہے اور میں ہوں ہری میں قدس کا پردہ اٹھا ہے دل حیرت زدہ ہے اور میں ہوں دل حیرت زدہ ہے اور میں ہوں ہری میں کبریا ہے اور میں ہوں زباں دعا ہے اور میں ہوں میں آج کیوں شورے کہ گل خندہ ہے بل بلنا ہے سربنگ ہے پھولوں کی خوشبو نشاتنگ رنگ گل ستا ہے نہ جنت ہے نہ ہے عرش محلہ نہ جنت ہے نہ ہے عرش محلہ محمد مصطفیٰ کا یہ مکان محمد بادشاہ دو جہاں ہے محمد لگا ہے مقبلہ ہے محمد لگا ہے مقبلہ ہے محمد ہے دوا درد مندا محمد چارے بے چار ہے محمد ہے دوا مندہ محمد بے چار جائے محمد سے کون محمد مدعا کن فکا ہے محمد مدعا کن فکا ہے محمد درد مند محمد دے چارے بے چار گائے آمدہ رارے پورفتم سر گرم زمن از رنگ گل چمن فاروق آتش شگن گل گو کبا گل پہ رنگی ادا نکری بدن از پر توے خود برق زن در خرمنی سد جانو تن آمد بہاری پورس تن مک دنے نور خدا شمس الضحا بدر الدجا نجم الہدا خیر الورا بحر عطا ابر صحاب کان حیا کوہ وفا جان لا شان ادا شمع بقا مہر ضیا ماہ صفا شاہ زمن آمد بہار پرفتن اختر شمارا ہر طرف دفتر نگارا ہر طرف آئینہ دارا ہر طرف خدمت گزارا ہر طرف چابک بک سوارا ہر طرف امیدوارا ہر طرف چومن ہزارہ ہر طرف جمان در تر سے چمن پر خود برف زن اے مظہر نور خدا اے مر گئے شاہ گدا دانی کے در شوقت برمن من گزر چون دلی بے بے اللہ شیا ہستم جدا بیگانه گشتم زاشنا گردیدم دور از وطن در خرمن صد جان و تن آمد بهار پرفتن اے مظہر نور خدا اے مر جائے و گدا دانی کی در شوقت شوقیہ برمن گزر ابتلا وندنی بے دین از آشیا ہستم جا زاشنا ناشنا دور از وطن آمد مدارے پوسٹ سرگرم سرگرماسو زمن از رنگ چمن از خار و خس آتش گل گو کا با گل پہ رہن رنگی ادا نسری بدن از پرتوے خود زن در برقن درخت منی تن جائے دنیا دن گندی وفا سجر بدرے آفتا دش دریا یقین سیا خط کردہ فط ندیو تب فل کو فٹرا بدو رسول اللہ بس گرم دم یار سو لما بس گرما سجدہ ایک کاشی سے چلا جان بلک کے کاندھے پہ لاتی ہے سدا گنگا جل ہنر خوش رنگ وسیع ہے مدن سے پہلے کا جو ماضی تھا ہزاروں کا صحیح اب یہ تھا کا فردا وہ تنہا تیرا حال جی گیمت ولا پورا سے ہدا یتنی نگا سے نمتا

گیرا بسرا کدا رکا بشرا کلا گی رو سب رحمت ہے پل گانا تیران آرام ہایتے ذرا نیبر آمت آئے نفرت خواب کے جل آ گیر جرمان دشرا

مستیں

مستب میں میں وحدت کا مت والا خار ہوں جس کے ہے ختم ساقی عزیز الحق صاحب برادر کبیر مولانا احتسام الحق صاحب تھانوی بھگوان خود Thank جی۔ you.